والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله الله الله وملائكته يصلون على النبي يا يا يا يا يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة الصلاة والسلام والسلام عليك عليك سيدي سيدي سيدي رسول وعلى آلك وصحابك حبيب خاتم النبيين

شاگر کی دعا ہے فادر مطلق جنہ شان ہو دی بارگاہ اندر ناصر نقصانیت شیطانیت سے نجات عطا فرماوے خاندان اور دوستان سمیت آپ کو مغفرت سے ہدایت عطا فرماوے آمین اس خطبہ مطلب مبارک دے اندر ناچیر سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی دی کتاب مبارک دے وچوں انسان دی حقیقت دے بارے کچھ پڑھا اہی بیان جناب کے گوش گزار کرنا اس ارادے اور نیت نال کہ سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی دے مبارک بیان دے نال ہو سکتا ہے کچھ فجوز برکات آپ دے ناچیز نو ہون اور اللہ تعالی مجھ جیسے دل علم اور دوتے پھر ہم فرماوے فرماوے اس واسطے جناب اس نیت نال جناب نو سنانا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے علوم الدین اس مبارک کتاب دا خلاصہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے خود کڈیا اور کڈ کے اس کا نام رکھا ہے تلخیص و احیاء علوم الدین میں تلخیص شریف ہی یہ جناب سنا رہا ہاں۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالی نے انسان نو چار طرح دیا سفتوں تو بنایا ہے انسان دے اندر چار طرح دیا سفت رکھ درندیاں سفت چوپایا والیاں سفت شیتانی سفت اور ربانی سفت اگر میں پہلے کسی جگہ پہ بیان کیتا ہے پہلیا دو یا تین سفت کا ذکر کیتا ہونا چوتھی کا نہیں کیتا چوتھی کا اتنے ہی میرے پڑھنے تو میں جناب سنانا درندیا والیا سفتوں اللہ تعالی نے بندے غضب رکھا یہاں آخر سفار سب عی درندوں کی سفت غضب اس غضب نال وہ درندے نے یعنی کھان والے نے باغ شیر بگیار چیتا یہ اپنے گرب نال چیرتے ہیں یہ ہوئی غضب والی صفت اللہ تعالی نے بندے رکھی جس کی وجہ بندہ غصہ کھا کے لڑتا ہے قتل یہ والے سفت بندے دوسری صفت بہیمیا صفت بہیمیا درنگیا تو علاوہ باقی جان ور جتنے ہیں انہوں کی سفت شہوت وہ مصروف رہتے ہیں پی اپنے جنسی خواہش نو پورا تھک گئے تو آرام کیا اٹھ پائے تو کام شروع کر کھاون کا پیو کا جنسی خواہش نو پورا یہ کرفت ہے بہیمیا چپایا والی جانور والی تیسری سفت ہے شیطانی مکر دھوکھا شرارت کتنا یہ شیطان کا کام یہ صفت طاقت صفت بڑا طاقت ہے یہ بھی طاقت بندے سچے جس کی وجہ مکر کرتا کرتا ہے ہے ہیلا فتنا کرتا ہے شرارت کرتا ہے چوتھی صفت ہے ربانی بندے ربانی صفت بندے پیدا ہوئی ہے روح کی وجہ پہلے کن سفت پیدا ہوئی ہیں نفس کی وجہ روح اللہ تبارک و دا خاص کوئی راز ہے کھلی روح من امر ربی جس کی حقیقت کھولی نہیں گئی روح کی حقیقت نہیں کھولی گئی لیکن خیال رکھا کہ روح دو مانیا بولیا جا ہے ایک روح آ جڑا دھواں سارے منہ چ نکلتا دکھا سا سا بند ہو جائے بندہ مر ہے یہ روح نو آخر یہ روح حیوانی یہ ہوئی شاہ تمہیں ہر جانور نظر وہ سا لاہ نہیں لینا تو مر جاتا ہر جانور چاہ موجود ہے یہ روح حیوانی انسانی روح نہیں انسانی روح سے وہ آپ کو آخر جی فقط انسان ہوگی یہ تو ہر پاس ہے ہر جانور انسانی روح کیوں گے دوسری ہے روح انسانی روح انسانی جہی ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے لطیف باریک جس کی حقیقت کھولی ہی نہیں جا سکتی سارے کشو حال بندہ اس تو متلے ہوتا ہے کچھ نہیں کھولی جا سکتی وہی حقیقت انسان ہے اس نال فکر پیدا ہوتی بندے اسے علم آتا ہے اسی نال مافت خدا ہوں اسی نال انسان کے اندر وہ سفت خوف والی امید والی ساریا پیدا ہیں اسے بندہ جنت یا دولت کا حقدار بنتا اسی نال ہی نبی نے اسی نال ولی نے اسی نال انسان ہے وہ ایک خاص اللہ تعالی کا امریک جس تک اللہ کے نبی ولی پہنچتے ہیں سانو ان بارے کوئی خبر نہیں صرف یہ نہیں ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ نے کوئی انج دی نور والی شہ رکھی جس نال بندہ اپنے رب کو پچھا ہے عبادت ریاضت جو کچھ ایسا سوچ بچار کرنے سب بھی سفت ہے اس روح دی جڑی روح کے اللہ تعالیٰ کی طرف بندے نور رکھا گیا امام فرمانے نے اس روح کے بارے کچھ نہیں سکتے کہ جس بس ہے اس اللہ تعالیٰ جی اللہ تبارک و تعالیٰ تھان ٹکانے تو پا کے محل تو اللہ تعالیٰ اس روح نو ایویں بنایا سمجھ آ گئی نا کبلا روح انسانی جی عارف باللہ ہے جیڑی حقیقت انسان ہے جس ہمیشہ رہنا ہے جس میں بہت نہیں آتی موت کا اس روح نال کوئی تعلق نہیں انہوں اللہ تعالیٰ بنایا ہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا ہے جنہ چر اللہ تعالیٰ اس رکھنا چاہے رہنگ ہمیشہ ہے باوے رابط رہے بھاوے سوابت رہے یہ ہوں اس روح کا کم کی اس روح کے اندر کیونکہ مناسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی دی جی اللہ تعالیٰ کمال والی سفتوں پسند فرما ہے یہ روح بھی کمال والی سفتوں کو پسند جہل جہر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھی کسی بندے کو جہل آخو اگ لگ جانی یہ بھی پسند نہیں کرتا اللہ مخلوق تو غالب اچھا ہے بھی مخلوق تو اچا ہے ہی اور اپنے اچے ہونے پسند بھی فرما ہے اس کی اس لائق ہے اس کو فبدا ہے کہ وہ باقی اچھے ہونے کرنا تو ہوا جو رب روح جی انسان آئی یہ اسی طرح اچے ہون پسند پسند کرتی ہر بندہ اندرونی طور سے اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میں اچا ہوا میں دجا لو میری شان اچھی ہوئے میرا مقام بلند ہو باقی سب لے تو لیے تھلے ہوئے اللہ نے جی اس اندر روح رکھی اس مناسبت باہر تو اللہ والی نا اس اس اس دی روح روح کا کر کہ جب وہ جناب اللہ تبارک و بلندی تے اونچائی پسند ہے تعالیت یہ بندے آخری ہے میں بھی اونچا ہوا میں بھی بلند ہوا میری شان اچھی ہوگی سارے میرے تھلے تھے اور کیونکہ باہر رب مناسبت ہے اللہ کسی نے اگے جھکنا پسند اپنے اپنے واسطے پسند کرتا ہے توبہ توبہ رب جو ہے لیکن اس ہاں دن روح سارے سارے اندر پائیے یہ روح بھی آخری ہے کہ میں کسی اگے نہ جھکا اللہ تعالیٰ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کرتا کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بندے کیوں کرتے رب ہونے دعویٰ یہ روح رکھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفت ہی حسین رکھی کہ اے روح جہی ہے یہ پھر دعویٰ کر دیے کدی آنا ربو کمل آلہ سرونا گو میں رب ہوں روح نو اللہ تعالی دے امر دے تابے کر لیں ہوں چار سفت آ گئی بندے درندے والی سفت بھی رکھی دوسرے جانور والی سفت بھی رکھی شیطان والی بھی رحمان والی بھی کے انسان ایک عجیب راز ہے اللہ کا جی گل میں کرنا پیا نا اس اولیاء کرام کی گل ہے آئی اس تک پہنچ ہیں سائنسدانوں کا اتنے نہیں انہوں کی جن دوڑ دور وہ صرف جسم تک پہنچ گئے جسم مادی شہر مادی شہر ہوتی ہے جی کسی نہ کسی طریقے ہاس کے دائرے نال ویکھی جائے یا نال سنی جائے ہاتھ وغیرہ نال جسم نال محسوس نال دیا زبان نال چکھی جائے نال سونگی جائے جی ہاس کے دائرے شہر آئے گی سائنس اتنے پہنچ جائے گی جی یہ چیز ان حالات تو ہے نا اتنے تک سائنس دان آج مطلق کے بچارا وہ پہنچ سکتا ہی نہیں آواز قبضے کر لیں اللہ تعالی رکھی ہوئی سجاو آواز سنی جاتی قوت سامیا سننے والی طاقت کے دائرے کے اتنے تک پہنچ گئے اپنے حالات دینا قوت باخرا نال والی چیزاں چیز تک پہ جن تک انہوں کی طاقت کم کا کردی اپنے آلات کے نال وہ ویکھی جان والی شاید تک بھی پہنچ گئے چکھن والی چیزاں اتنے تک بھی پہنچ گئے جسم کو محسوس ہونے والی ہا اتنے تک بھی سائنسدان پہنچ گئے لیکن یہ کرنے نہیں پہنچ سکے تو روح تک نہیں پہنچ سکے یعنی انسان دی حقیقت بھی روح ہے تو اسے روح تک پہنچ نہیں سکے کیوں کہ روح جہی ہے نہ وہ دیکھی جاتی ہے نہ وہ سنی جاتی ہے نہ وہ محسوس ہوں جسم نال نہ وہ سنگھی جاتی ہے نہ وہ چکی جاتی ہے یہ سارے جہے حواس سائنسدان کے کول ہے سر جنہوں نے وہ اپنے حساب سے تیز کی بیٹھا ہے اس کے دائرے کو ایک باہر سی اس واسطے سائنسدان تھڈو روح دے آئی ممکن میں وہ آخر روح کی کوئی شہ نہیں بس بندہ ہی ہوئی ہے جڑا سامنے لگا پڑتا روحانی کم سائنس نہیں سمجھ سکتی روح کا مسئلہ جو سمجھ دین تو روحانی لوگ سمجھ دیں جی آن کے گھوڑیاں دیا سواریاں آدیاں سواریاں رفتار وہ سب آن کے جانی جی بس دل پہ بے ہوش ہو گئے اگر جتوں روح کا مسئلہ شروع رہا ہے اتوں پھر نبوت اور رسالت شروع ہوگی نبوت رسالت اور ولایت کا آراز روح تو سارے کمالات روحانی دین جتنا بھی ہے سارا روحانی آدھا روحانی طریقے نال مسفا روح نو کرتا ہے روح دیا سفت صحیح کرتا ہے یہ مرحب کا کم ہے روح کی سلاح روح کے ذریعے پھر جسم کی ہو جاتی تو دوستو ہوں چار سفت جہیا بندے دے بچ آئے نا یہاں مہا بھیج کے مذہب دین بھیج کے اللہ رب العالمین حد اعتدار سے لیا کا حکم دیتا ہے دنگے والی صفت نو اللہ تعالیٰ وہ غلب غلب جڑا غلب غلب نو مقابلہ اللہ تعالی پسند نہیں فرما کہ تھڈو تیرے غلب اکا ہی مک جائے نہ جی اس اس کا مقابلہ مرحل مقابلے اسیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تصا اس اعتدال سے لاؤ اس کے اندر کمی بیشی دور کرو کیے کہ غلط نا وہ ہوں ذات کی خاطر اپنی خاطر ایوی چڑھ جانا تو لڑ پڑا لڑائی کا پتا کیوں پہ ہوگی کتے جب لڑیں گے

دے خلاف جتھے جتھے کام دیکھو گے اتنے غصہ کھاؤ گے اولاد سے رشتہ دار سے کافر جہاد جہاں ہوں جہاد اس غضب دے تحت جہاں رب رکھے اور میں کسمیا پہ آنا تسا کافر بھی غضب دیکھو گے بندے کی غضب ضرور رہنا ہے کیونکہ سیدھا دیکھی نہیں سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفت جی رکھی ہوئی ہے بندے دے کیوں جاوے لیکن فرق کتنا ہے کافر جدو لگتا ہے وہ دنیا کی خاطر اپنی خاطر وہ غلط غصہ رب رب رحمان کی خاطر نہیں ہوگا دین کی خاطر نہیں ہوگا وہ بن جائے دہی والوں وہ اپنی خاطر سے کھان پی کی خاطر لڑنا مولا جا ہے یہ غلط لو کئی دیشی تو کر کے دہی والے حال تو کر کے جب اس لیا اعتدال کے اتنے یہ بن جاتا ہے فرشتیاں تو آلہ بندہ اس واسطے کہ اس بندے دے اندر جڑا غلط ہو رہ گیا ہے وہ درندے واگو اپنی ذات یا خواہش واسطے نہیں رہا ہوں صرف اللہ کی خاطر رہ گیا سمجھ آ گئی اور جس بندے کے غلط اکا ہی نہ ہوئے اکا ہی نہ ہوئے مڑ سمجھو یا اتری دار درندے نالوں بھی گیا گزرا ہے تو بالکل کسی خاطر نہ ہوا جس بندے چکا غلط نہیں ہونا وہ بندہ زمانے کا گلا شمار ہوتا ہے گلا وہ بندے جیسے غلط نہیں ہوتا کیا مطلب چپ کچھ لانسیوں نہ اپنی عزت واسطے نہیں غصہ جگہ نہیں اٹھنے نہیں رہے جو بیٹھا ختم کر بیٹھا اس اپنی عزت بچاؤ کی غیرت نہیں ہونی غیرت جی ہمیشہ غصے کی پیداوار ہے غلط کی پیداوار ہے غلط مکیا گلط ہی گئی دین دی گئی ادھر گئی اچھا لیکن ایک کہہ دے غلط مک نہیں سکتا کدھر اپنی دھی بہن کی غیرت نہ رہی خدا کے دین کی رہ رہی لیکن رکا نہیں روکے گا یہ جنہوں نے دھی لہن کی غیرت نہیں ہونی نا میں دین کی غیرت نہیں ہونی وہ دنیا سے ضرور لڑ گے بندہ بالکل کسی لڑائی کرے گی نا گسا گاڑا ضرور جی نہیں بغیر جی لوگ بغیر ہو گئے گے پیسے کے پیچھے لگ پائیں گے زمین چلا پائیں گے ضرور یہ نہیں ہو سکتا مادہ ہونے لڑے سکونی طبقہ دنیا تو لڑے گا پیسے تو لڑے گا زمین تو لڑے گا سائنس کی مشینری تو لڑے گا لڑے گا ضرور تیل تو لڑے گا ہاں جی، فلانی شاید لڑے گا ضرور ہر کس نے یہ لڑتے دنیا مردار تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تیرے غصہ میں اس واسطے نہیں رکھا تو دنیا مردار تو لڑ تیرے واسطے غصہ رکھے پیدا ہونے پر اپنے اندر لیا شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ نے بندے اس طرح بنایا جی شیشہ ہوتا ہے نا شیشہ صاف بھی ہو جاتا ہے تبیلا بھی ہو جاتا ہے بندہ ہی نہیں شیشہ یہ صاف بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ آتما صاف ہو نہیں سکتا نہ بندہ خوش جی پاس کرے گا اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دے گا اسلام کی تعلیم جب حاصل کرنی ہے اس تعلیم نے بندے کی اصلاح کرنی ہے کہ بندے کے اندر غلط جڑا نا اس کا رخ ہی پھرنا ہے کہ دنیا والوں کیا رب التقارت ستاؤ گے دعا دے گا مال چکو گے مال اس کا چکو گے اس واسطے بھاوے بھاوی کہ لڑائی ہو پہ گنا لیکن اس واسطے نہیں کہ میرا مال چک لیا لڑائی ہوگی ادھر بھی رہے دنیا کو رہی سکول کا کام یہ کہ یہ تعلیم اس طرح کی دینا ہے کہ ادھر جی اللہ تعالیٰ کی غرض رب واسطے ہونا سی وہ بھی ختم جہاں ماں بہن واسطے ہونا سی وہ بھی

صفت پہ ہے لے چلو اس صفت کی صفائی بھی کر ہاں۔ اس کے اندر امتحان رکھو تمیز پیدا کر کہ کتنے غلط کرنا ہے کہ کتنے سمجھ آ گئی نہیں میں کشمیر پہ آنا بھائی دس دوستو جس بندے تربیت اولیاء کے ہاتھ پائی ہونی ہے دین کی تعلیم حاصل کی ہونی ہے صحیح اس کا غلط تو سارا رسول دکھاتے دیکھو گے دنیا دکھاتے نہیں دیکھو گے اس کا غضب اپنی عزت کی خاطر دیکھو گے بھی بہن کی بچاؤ کی خاطر دیکھو گے ان کا حضب تسان پیسے دنیا مال اس کی خاطر نہیں دیکھو گے کیونکہ وہ سمجھتا ہے دنیا مردار ہے تو ڈھونڈنے والے سمجھ آ گئی میری گل کہ نہیں آئی آخر پنجا پتا لگے گا سکول والے کی نہیں ہر دوسری سکھت جانور دہیا تو علاوہ دوسرے جنہوں ساتھ چپائے بہائے مت لیا ہاں۔ کھانا پینا جنسی خواہش اپنی پوری کرنی چڑیا ویکو مچھا ویکو گاوا ویکو کھوتے ویکو اس کو کھانے مصروف جی کھا لیا ہے تو پھر جی اگالی کرنے والے ہیں پھر وہ اگالی کر کے تو پھر رات ایویں گزرنی دن بھی ایویں گزرنا سوائے کھان پیڑ تو سوائے دل کی خواہش پوری کرنے انہوں نے اور کام نہیں اچھا ہوں اسلام کی چاہتا ہے لیکن رکھ دوں گا ہی نہیں تو خواہش پوری کرو کھانے پینے کی خواہش لو زمین دھرتی وسے گی اتنے جہاں دنیا کا تھوڑا بہت کاروبار رہے ہیں وہ اسے آئی رہے جی سارے بندے کھان پینے کی خواہش ہوئے گا تو جگہ میلا سارا ختم امتحان کیوں ہونا ہے کہ کھان پین تو وقت کٹ کے رب کی عبادت چاہ جب کھان پین ہونا ہی نہیں پھر امتحان کیا کھا جا خواہش پوری کی جا ہے ایویں پیتی جانا تیرا کھانا پینا ہی نہ ہو تیرا کھانا ہوئے تو جسم نو محض قائم رکھنے کی خاطر پینا ہوے تو قائم رکھنے کی خاطر کیونکہ نہ کھانے پینے تو مر جائے گا صرف یہ قائم رکھنے واسطے کھا تو جنسی خواہش جہی ہے نا اس کو پوری کرو ایک تو برائی تو بچن کی خاطر دوسرا نسل انسانی بڑھاوا کی خاطر لیکن اس میں اتنا لیکن رکھو کہ پابندی سے آؤ ایسے آزاد منہ نہ مارو کہ جتنے جنسی گڑی گان مل جائے اتنے جڑ جاؤ نہ جب

جی خواہش پوری کرنی یہ سب کچھ اس کا چپایا مانگو نہیں رکھتا وہ بن جاتا ہے کیونکہ چپایا کرتے ہیں دار دکھا کے سارا کچھ تو ایسے بے مقصد انہیں مقصد کوئی نہیں کوئی انہوں کی زندگی تو بعد کوئی نسب ہے انہوں کے سامنے نہیں جس واسطے وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں عمر خواہش پوری کر رہے ہیں انسان کا کیا نسب لائن ہے کہ کھا پی تعالیٰ دی اصل تو عبادت کرنی ہے دین قائم کرنا ہے حقوق اللہ پورے کرنے حقوق لباس پورے کرنے پھر تینوں جگہ ملنی ہے قیامت نو سامنے رکھ کے پھر ضرورت کے تحت کھانا ہے ضرورت کے تحت پیتا ہے ضرورت کے تحت جن سفارش پوری کرنا ہے اس اعتدال سے لانا شریعت کی حدود رہ کے کھانا پیتا جن سفارش پوری کی تھی اس نے جگہ ملنی جنت کی کیونکہ بلائی ہوئی تھی جہاں بلائے نے پر سامنے ہوتی جگہ ملی اس لیکن دوستوں نے

کوئی بن سبحان اللہ وہ دل کی خواہش پوری شری اور گئی تک تک اللہ تعالیٰ کے کے حقوق حقوق اس کی مخلوق کو پورے کرتے رہیں گے کھانا پینے کری کھانا پینے بھی ہونا ہونا بلکہ حقوق حقوق اللہ کے کو لباس بھی ادائیگی ہے لیکن اس کے بعد کافر والی تعلیم جو سکول والی ہے سکول والے کا دیکھ لو تو سر بالکل چوپایا مانگو آزاد نہ لانتی کھانے کے دیکھیں گے کی پر کھانے نہ پیوا کے دیکھیں گے کی پر پینے نہ جن کی کھائے چلا وہ جن ساری دہائی جنگل کا مسلم نے کھانا مچھر لانتی کوئی حقوق کھلا حقوق کو بات جن دیکھنے کو کام کر کے تارا کھانا مچھر نہیں ہونا کر کے پہلو یہ بڑے بڑے ہوٹل پہ کھانا پینے گھر نہیں دے دے کھانا پینے کا ایڈا سودا ہی بڑا نہیں ہوتا کیوں کہ بندہ ضرورت تک کھانا سی کہ صرف جسم قائم رکھنا ہے اپنے مولا کی یاد کرنی انہیں کبلا کی بڑھا روٹی کا کھا دیے کھا کے قائم ہو گئے قائم ہو کے حقوق اللہ نے پورے کیتے اس سے بڑھیا نہیں پورے کر دیتے دے دے خدا دی تے تے پیچھے مطالعہ کر کے اسی او دل دل نو نو نو جی ضرورت تک رات مولا دی یاد گزار مرا بھی آدت گزارش ہوئی صحیح ہے کہ حقوق اللہ دے تو بندے آدھے پورے کرانے کھاتے اور اپنی جان نو کہیں رکھنا اس کے سوا ہے کہ نائل وحام کراوا کھاتی لائے گا یہ سانو سبق کا ملدہ ورنہ حدید خدا دا کی سبحان اللہ سانو سبق کا ملدہ نہیں سمانے گا کھاتی جائیں گا کھاتی جائیں گا تم مر جائیں گا دل پائیں گا بھرتے کے کم جو بینے گا کچھ آرام دے آرام دے کے بیویا دے حقوق گھر دے بال بچیا دے حقوق پورے کر سیدہ میرا اسے کم جو گا کرو اللہ تعالیٰ معافی دے یا خدا جی میں آخنا پیوہ محمد عربی دے غلامہ دے سرکارہ بسانو ایمیں چا بڑھاوے سارا سب کچھ ہے ہے نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ حبیب خدا نے نے نے یاد کرنا فکر عبادت مصروف مصروف رہنا رہنا دن دن حقوق حقوق واسطے واسطے سرکار سرکار اور کا جڑا شریف وہ جہاد کے ذریعے رکھا آپ سرکار کا مبارک جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ رکھا جو تاتا تاتا دل کیا سامان میرا اللہ تعالیٰ نے میرے بھی ساتھ کیوں کہ رکھا سرکار کے ختم کرو ختم کر کے ہر انسان نو حقوق اللہ اور حقوق کے واسطے موقع فراہم کرو کہ ادائی حکوق حقوق اللہ حقوق دی اور ظاہر کیا لوگ حقوق اللہ اللہ پورے پورے کرنے کرنے حقوق حقوق لہٰذا معلوم تاکہ اور کو لگایا تھا کہ اللہ ہی پورے کرے تاکہ انسان اپنی زندگی میں نقش بلائن تک پہنچ جائے سمجھ آ گئی کتنا میں سوچ تھا کہ یار کھانا پینے کا سودا اتنا عام کیوں ہو گیا مرغیاں سے گزارا نہیں ہوتا فاضی بڑھاؤ بناؤ سے مرغیاں زیادہ بڑھاؤ زیادہ تو زیادہ کیونکہ سب کا کھانا ہے تو ایک پوری نہیں ہوئی

نہیں کے برائی کے راستے سے کھڑے کے خلاف سے نیکی کے ہوتے نہیں دیکھو سب سارے بھی ہوئی باتی آؤ پگوڑے پگوڑے والوں رکھے ہوئے جیسے جیسے ٹینپ لائے ہوئے ہیں انسانی داد کے ٹینپ اتنے پگوڑے لگے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی آمدہ جمع سب جاؤ جہاں کوئی جناب کتا ہوئے وہ پھر انہوں نے سبق تو پڑھانے لے کے یہ نکتے بچار گایا نہ کرو کیوں جو سرکار ہوتا ہے کہ اصل یہاں یہ حرام کی نسل جمع واسطے ایسی کوشش پر کرنے ہیں محنت پر کرنے ہیں نسل کو حرام جمے تو ہم جو جانتا ہے کہ یہ نہ بھی ایسا لاوارے سر دن آتے ہیں ہمارے بڑھ جا رہی ہے کہ نہ ایسا حرام جا لاوارے سر جو کہ ایسا خود حرام جا حرام جا حرام جا لاتے والے سن رہے ہیں

کا تو مقصد نہیں ہوں ہوں ہوں کا کا کوئی نہیں جی کتے کتا جڑ یہ حال ہوتا ہے سکور کتنے ساری خرچ کیا کرتا ہے کھان آزادی ازادی پیوڑی آزادی شراب پیوے جو مرضی کرے تو جس جنسی خواہش پوری کر دی ہاں جی آخر یہ جو آخر گے

اپنی پوری یعنی مکسر یہ ہے کہ دروازہ کھلے اور بار جناب ہاں. ہاں بار بار بار بار پیر تو جنسی خواہش نو پابندی مچھر گا اور اس اعتبار سے کہ ریاضت نہ مشقت نہ اسلام سے چلن کے نہ اس میں اقدام چلایا لیکن وہ لانتی بے مقصد بنا دیں آزاد کر دیں اور آزاد کرنے کے نہ بے اقدام کر دیں دن تعلیم سے وہ ہوئی جن نے بندے نو دنگے والے صفت جہی ہے تھی اس کو اعتدال سے لیا کے دنگے والے جہے کم ہے انہیں تو بچا لے چپایا جا جائے تو بچا لے

اللہ کے دین یہ سمجھا کے تو بندے رکھ دیا نہیں تھا دین کے پیچھے چل کافی ساخت تو اس روح تو کم نہیں لینا اور چل تیسری صفت شیطانی کیڑی شیطانی شیطانی صفت کی مکر ہیڑا چار باریاں یہ ہے شیطانی صفت اس اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بچ رکھتا لیکن اسلام آن کے اس بھی اعتدال سے لیا پسند کرتا ہے کہ وہ چال تیریاں جہیا ہیں نا چال بازیاں وہ جی رو دین دے دفاع کافر وہ چال بازی رکھ اپنے دین نو اپنے آپ نو بچاؤ کی خاطر ہٹا کے جنگ جنگ کے اندر چال بازیاں ہی ہوں ساری حضور نے فرمایا الحرب خدا تو جنگ دھوکھا ہے

غالب یہ سب سکتا سن اللہ پسند ہے اپنے اچھے اچا اچے ہون ہوسند سرما دے ان کی میری شان اچھی ہوگی میرا مقام اچا میرا رتبہ بلند ہوں اتنے آ کے اسلام اس کو یہ فرما کہ تم مکا ہاں، دے ہاں اچائی دے خیال مک جان نہ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں پیسے وچ مال وچ اسباب وچ اچے ہون دے خیال چھڈ دے اچے ہون دے خیال چھڈ دے تو اس اچے ہون دے خیال کیڑی شاید رکھ کہ میں دین وچ ایس نالوں اڑا نکلا اڑا نکلا کہ جنت وچ میرا درجہ فلانے نالوں اچا ہوئے ہو جنت دے درجہ اچے ہون دا خیال رکھ لے وقت وقت محنت وقت وقت جہاد قربانیاں کیوں کرنے کرو کون سمجھ ہے سارے کرو

لالچی بننا تو سکھنا ہے میرے کو میرا تو مکان کھاتے بنے جس نے کسی نے

حضرت صدیق اکبر نالوں نیکیاں اگے بدن لیکن میں جب باہر جا کے پہنچا رسالت صدیق اکبر ہر نیکی میرے نالوں اگے سی میں پیچھے رہا صدیق اکبر گئے ہو گیا میں سوچ رہا کہ میں صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اچائی اس دنیا کے واسطے میرے خیال دنیا کے اعتبار لگا ہوگی اچھے بڑے کا خیال ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے قرب تیرے میرے خیال میں دین چلے ہوا اللہ کے خوری ہوا رب کی محبت چلے ہوا رب کی محبت چلے ہوا جنت جانے چلے ہوا میرے تو باقی پیچھے لگا بات ہوگا تو آپ ایلیمنٹ جنوب آخ دے سر یہ نظام فراؤنا ہے اور آنا ربو کو مل آیا دعوی کرنے والے سورا ہے یہ کتے جڑے ہیں نا یہ آخر نے ساری روح جڑی روح اس بندر جی مولا صفت رکھیے نا کر رکھا دیا کیا کہ وہ جڑا نبی پاک سرکار نے چودہ سو سال پہلے عورت کو پارلیمنٹ ممبر بننے کی عزت بدل جاتا ہوگا ہاں جنگ اخبار ہے ستائیس اپریل دو ہزار سات جمعہ آج نہیں ہے ان فوٹو اگر بیان واقعی نہیں اگر بیان پھر واقع ہے تو لکھا کی کھڑا ہے تاجدار تعلق نے پندرہ سو سال قبل عورت کو ممبر پارلیمنٹ بنایا میں نے پوچھنا تیرے پیو سے پارلیمنٹ بنائی تھی اندازہ لگاؤ یعنی وہ لانسی دن دیا بکواسا کر کے عوام نو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے یہ ضرور کی سنت ہے لانا سبھی لانا سنیس ابلیس میں پوچھنا ابلیس ہو تسا خدا رسول دا قانون

اور سال کھائی سلطان نور احمد صاحب میں نے لگے بیٹے نے وہ فرمانے لگے میں تقریر چار سورت ایک ممبر سمجھے گا وہ میں میرے پاسوں کا تقریر کیسے سنائی کیسے سنائی اس پہ کھائے سلطان رام آیا سلطان جی، جی، اچھا، والے شریعت جڑی گل واضح آ آ آ گئی ہے حکم گیا کہ کہ حرام کرنا کرنا نہیں نہیں نہیں اتنے امام آدم ابو ورگے نو بھی یہ اجازت وہ اپنی سوچ بچار بچار کر کر کے کسی طرح بھی اتنے جنا ہوئے ہیں ہم اسمبلی بیٹھ جائے تو سوچو شروع بچارے دیکھے جنا حلال ہو گیا بھائی مان دسو ان کی لانتی اسمبلی رسول میں دولت ہو سکتی

کہ سارا کامل والی زندگی امام کامل والی موت پا فرما دشمن نے اسلام تباہ فرما اپنے دیوان کمل والے جوڑنا سلطی مولا سانو کدی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دلی دیدار نصیب فرما اے مولا اس قابل نہیں پر دے دسل کے دل نو اس قابل فرما دا شاعر آندا ہے سنا دے رات میں جیے بگے تقریر کر بندے آ کے جی ذرا سرائکی تھوڑی جی سنا دیو جیڑا مدنی مدنی دا دا دروے دروے دے دے او عرش دے فارس تو آیا ابو جال گوانڈی محروم رہ گیا کئی دوروں آ بک بھروے دے کئی تسی مروے دے جڑا مل مدنی دا دروے دے چسکا لانا سر کی آپ فرما نے جین کتے رلدی میں ملیا تھی گم گیم جا ملم